عجور ہے یہ مقرب ہے کہ نماز اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بن جاتی تم کم از کم تیسرے درجے پر تو حج ہیں اور ریاتی پاس والا درجہ تو مل جائے کبھی گھر کے سامنے کبھی اللہ کے سامنے کبھی یہ یاد آیا کبھی وہ یاد آیا تو اس درجے تک تو پہنچیں کہ نماز میں ایک دو تین چار رقم ہر رکن میں ایک دفعہ تو اللہ کا دھیان آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اللہ اکبر سے وناس تک ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا یاری تو نہ نا وہ اللہ تعالیٰ جب آدمی نماز چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ندا کرتا ہے ابن آدم من تل تفیط من ہو منی میرے بندے مجھ سے اچھا کون تھا جس کی طرف تو متوجہ ہو گیا پھر دوسری دفعہ ابن آدم من تل الا من ہو خیر منی میرا بندہ مجھ سے اچھا کوئی تھا جس کی طرف تو متوجہ ہو گیا پھر تیسری دفعہ یبن آدم من تل الا من ہو خیر منی جب تین دفعہ پکارنے پر وہ متوجہ نہیں ہوتا نہیں ہوتی تو اللہ اس کی نماز سے اعراض فرما دیتا ہے لیکن کریم ایسا کہتا اچھا حاضری لا دو حاضری لگا دو حاضری لگ جاتی ہے یاری نہیں لگتی سمجھو حاضری لگتی ہے یاری نہیں لگتی یاری لگانی ہے تو وہ نماز بنانی ہوگی جس میں اللہ اکبر و پھر اللہ اللہ ہو اور کوئی نہ ہو یہ بنیاد بتا رہا ہوں میں روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اس میں یہ دو چیزیں بنیادی ہیں روزہ سال میں ایک دفعہ مسافر کو معاف عورت کے لیے تاخیر کے ساتھ قضا لیکن نماز کسی حال میں کسی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں آخری سانس میں ملا ہے تو پڑھو اشارہ مولانا انسان صاحب کا آپریشن ہوا ہل نہیں سکتے تو آنکھ کے اشارے سے انہیں فجر کی نماز پڑھی ٹیلی فون کر کے پوچھا ڈاکٹر طارق شفیع تھے ان پر کیا ہوا کہا الحمدللہ ٹھیک ہے ابھی فجر کی نماز اشاروں سے پڑی ہے کہ نہ گردن ہل سکتی ہے نہ ہاتھ ہل سکتے ہیں نہ پاؤں ہل سکتے ہیں صرف ایسے تھوڑا سا گردن کے اشارہ اور آنکھ کے اشارے سے اچھا، نماز کا وقت ادا کی ہے اس حال میں بھی پڑھو یہ بنیاد بن گئی اب اس پر ہم نے چھت بنائی جا کر اوپر وہ ہے ان نماز مکارم الاخلاق کہ یہ اخلاق کا مکمل ہونا میرے ایمان کی تکمیل ہے اگر میں نماز پہ غور کروں تو یہ بھی آخر میں مجھے اخلاق تک پہنچاتی ہے ان تنہا عن الفحشائی والمنکر نماز مجھے بے حیائی سے روکتی نماز مجھے کبیرہ گناہوں سے روکتی یہ تو اعلیٰ درجے کے اخلاق ہے بے حیائی سے بچنا بے حیائی کے کاموں سے بچنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز حیا ہے اور نماز مجھے وہاں تک لے جاتی ہے اگر نماز ہوگی تو میرے اخلاق میں بہتری آنی شروع ہو جائے گی پھر میں روزے کو دیکھوں تو وہ بھی مجھے اخلاق پر لے جاتا ہے کتب کما من قبل کس لیے تتقون تاکہ تم تقوی والے بنو تقوی والے کون ہیں اللہ جو تنگی اور فراخی میں خرچ کرتے ہیں بل قیدمین جو غصے کو پی جاتے ہیں بل آفی الناس جو لوگوں کو معاف کر جاتے ہیں تو یہ بھی اخلاق روزہ بھی مجھے کھینچ کر اخلاق پہ لے آتا ہے پھر جب میں زکوٰۃ کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے اخلاق پر لے کر جاتی ہے تو و تو ذکی خود من والے ان کے مال میں سے زکوٰۃ لے کیا ہوگا اس سے تزکیہ ہوگا تزکیہ کیا ہے اخلاق کا درست ہو جانا ہی تزکیہ ہے پھر میں حج کو دیکھتا ہوں تو حج بھی مجھے اخلاق پہ لے جاتا ہے فمن فرض فی الحج فلا رفت ولا ولا جدال فی الحج یہ تعبیر بڑی عجیب ہے ہیں جو حج کا احرام باندھے تو اس کو آگے اللہ تعالی پچھلے جملے کے مطابق یوں آنا چاہیے تھا جملہ فمن فرض ہند الحج فلا یارف ولا یفسخ ولا في الحج لیکن یہاں تعبیر اس سے برعکس ہے فمن فرض من الحج الحج فلا ولا ولا فسوق جدال پھر آخر میں فی ساتھ چھوٹی سی قید لگائی تعبیر ایسی لائے ہیں جو حج کا احرام باندھ لے تو لا رفت لائے نفی جنس ہے اب ساری زندگی کے لیے بےحودگی چھوڑ دو لا فسوق ساری زندگی کے لیے فسق و فجور چھوڑ دو ولا جدال ساری زندگی کے لیے لڑائی چھوڑ دو حج میں تو چھوڑنا چھوڑنا ہی ہے ساری زندگی میں چھوڑ دو تو جس مرد عورت کی زندگی میں سے رفت نکل جائے نکل جائے جدال نکل جائے اس کے اخلاق اپنے آپ درست ہو جائے جس مرد عورت کی زندگی سے فحشا نکل جائے اور منکر نکل جائے اس کے اپنے آپ اخلاق درست ہو گئے جس مرد عورت کا تزکیہ ہو جائے اپنے آپ اس کے اخلاق درست ہو گئے تو دین مکمل ہوتا ہے جا کر اچھے اور عالی اور عمدہ اخلاق پر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کے تین سو ساٹھ شعبے ہیں ان تین سو ساٹھ میں سے کوئی ایک بھی کسی کو مل گیا ایک تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی تین سو ساٹھ میں سے ایک ابو بکر سامنے بیٹھے تھے وہ کہیں گے کہ وہ تین سو ساٹھ میں سے کوئی میرے اندر بھی ہے تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کے سارے جمع اللہ جمال اب بند کرو جمع اللہ فی کا کل تیرے اندر اللہ نے سارے جمع کر دیے ہیں ان تین سو ساٹھ کو اللہ کے نبی نے تین میں بند کر دیا کیا ابا ریلا کب حسن الخلاق ابو حریرا حسن اخلاق کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے کہ یا رسول اللہ وما ہیا وہ کیا ہیں تو آپ نے کامن وتعطی و حرمک و ظلمک تین سو ساٹھ تین میں کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اس سے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو یہ پتہ دانت پسینہ آ جائے اگر یہ کرنے لگو ساری رات کی تحجد آسان ہے اور منہ موڑنے والے کو صرف سلام کرنا یہ مشکل ہے اپنے نفس سے پوچھ لو کہا آج رات تجھے جگانا ہے شب قدر کرے گا جاگ سا ساری رات جاگے گا نفل بھی پڑے گا تلاوت بھی کرے گا ہے صبح ہوئی تو آگے آ گیا جس نے کل اس کو گالیاں دی تھیں اب اس سے کہو جاؤ اس کو سلام کرو تو تمہیں کہے گا ایک رات ہو جگا لا سلام میں کوئی نہیں کرنا ہاں اوکھے کام ہے اوکھے تسل من قطاخی من عن من ظلمک جو اوکھا کام ہوتا ہے اس کا معاوضہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس پر گارنٹی دی کہا میں میری تم یہ کام کر لو جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں گا میری ضمانت علم پر یہ وعدہ یہ ضمانت نہیں دی وعدے ہیں ضمانت نہیں تبلیغ پر علم پر تحجد پر نماز پر ذکر پر تلاوت پر جہاد پر وعدے ہیں ضمانت ضمانت میں و غارمن خطبہ حجت الوداع والزعیم غارم جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا تو پھر اسے بھرنی پڑے گی اگر وہ نہیں اٹھائے گا دوسرا ادا نہیں کرے گا تو اسے بھرنی پڑے گی تو اللہ کا نبی کہہ رہا میں ضامن ضامن میں میں تم یہ تین کام کرو میری ضمانت جنت اللہ سے لے کر دوں گا فردوس والی چھوٹی نہیں فردوس اللہ نے ساری جنت بنائی امر کن کے ساتھ اور جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ کیا چیز بنی ہوگی جس دن بنایا اس دن سونے چاندی مشک امبر یاقوت زعفران زمرد سے بنایا یہ ادنا چیزیں ہیں پتنی اور کیا کچھ ہے جس دن دن بنایا تھا نا اس اس کی زمین سونے کی کی مٹی مشک اور اوپر گھاس زعفران کی اور اس پر جو غبار اڑتا ہے وہ امبر اور مشک کا ملا ہوا ہے ادھر تو غبار مٹی ہے نا اور ریت ہے ادھر غبار میں مشک اور امبر ہے اور پھر اس کے راستے سونے کے چاندی کے زمرد کے یاقوت کے اور پھر اس پہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے جس دن بنایا اس کے بعد اس پہ مہر لگائی مہر لگانے کے بعد آج تک اس کو کھولا نہیں کھولے گا جس دن داخل کرے گا لیکن روزانہ پانچ دفعہ خود کھولتا ہے اور جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر رہا ہے پہلے سے زیادہ خوبصورت کر رہا ہے اب تم سوچو وہ کیا چیز بن رہی ہے اور ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے اگر ہم کی بات تسلیم کر لیں چونکہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں کہ جس میں پتا چلے کہ کائنات کی ابتدا کب ہوئی کی بات ہے کہ آج سے کوئی بیس ارب سال پہلے کائنات کی ابتدا ہوئی ایک دھماکہ ہوا آج سے بیس ارب سال پہلے تو اگر ہم بیس ارب سال کو بھی تسلیم کر لیں اسی میں جنت بنی جہنم بنی عرش بنا آسمان بنا سب کچھ بنا اگر اللہ نے اسی وقت جنت کو بنایا تھا تو بیس ارب سال سے روزانہ وہ پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بن رہی خوبصورت بن رہی اور ابھی اور مزید اس نے قیامت تک اس میں خوبصورت اور بڑھنا ہے تو کیا چیز بن رہی کیا چیز ہے وہ کون تصور کرے ادنا ادنا ادنا درجے کا جنت سب سے چھوٹا یعنی جنت کا جھون پڑا دنیا سے دس گنا بڑی جنت اور اس کا آدمی مار کھا کھا کھا کے جہنم سے نکلا پتہ نہیں کتنے سال جہنم ہے لیکن آخر من يدخل فی الجنہ آخر من يخرج من النار سب سے آخری آدمی جو دوزخ سے نکلا سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا جنت کا سب سے چھوٹا درجہ اس کو ملے سب سے چھوٹا دنیا سے دس گنا جس کا دروازہ کھولے گا تو اس کا نوکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ دیکھ کے اس کے سامنے ایسے سر جھکائے گا وہ کہے گا آپ کیا کر رہے ہو کہے گا تم فرشتے تو نہیں کہانی میں فرشتہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اس کے حسن و جمال پر اسے فرشتے کا شک ہوگا پھر تھوڑا سا آگے چلے گا تو نور کی چمک اٹھے گی تو دھڑم سجدے میں جائے گا پھر وہ کہے گا آپ کس کو سجدہ کر رہے کہے گا یہ سامنے نور نہیں اللہ کا نور نہیں کہے گا نہیں یہ تو آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں گھر کی روشنیاں اب بلب یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں اچھا پھر آگے چلے گا تو اس کا نوکر استقبال کریں گے کتنے اسی ہزار اسی ہزار نوکر آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے جب بادشاہیاں ہوتی تھیں جب بادشاہیاں ہوتی تھیں تو اسی ہزار غلام کسی بادشاہ نے آج تک نہیں رکھے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار تک ہے بارہ ہزار غلام تھے عبد الرحمان عبد الرحمان سالس کے جس نے قصر زہرا بنا بارہ ہزار غلام بہت بڑا بادشاہ جی کتنا بارہ ہزار غلام بہت بڑا بادشاہ قصر زہرا بنایا چار ہزار تین سو سولہ ستونوں پہ اسے کھڑا کیا پچیس سال وہ بنتا رہا اور سب سے ادنا درجے کا جنتی اسی ہزار نوکر اس کے استقبال میں اور قالین بچھائے جائیں گے جن پر وہ چلے گا حضرت تھانوی رحمت اللہ گئے تھے نواب بہول پور کی دعوت پر احمد پور شرکیہ وہ اترے تو اس نے احمد پور شرکیہ کے ریلوے اسٹیشن سے اپنے محل تک قالین بچھوائے تھے دو تین کلومیٹر تو سارے ہندوستان میں غلغلہ ہو گیا تھا لمبے قالین بچھائے استقبال کے لیے اور یہ ادنا درجے کا جنتی ہے کتنا لمبا قالین بچھے گا جس پر یہ چلے گا چالیس سال کی مسافت چالیس میل گئی چالیس سال چالیس سال اس پہ کوئی چلتا جائے تو تب جا کر وہ قالین ختم ہو ابھی اسی ہزار نوکر کھڑے گئے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے اما آن سیدنا ان زور آپ کہاں رہ گئے تھے آپ نے اتنی دیر لگا دی کہ شکر کرو میں آ گئے کرما لو بڑے کھا کھاتے میں بڑے بڑے دن کھاتے تو میں نہیں خبر میرے ساتھ کیا گزری ہے شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے اب جب وہ بیٹھے گا تخت پر تو اسی ہزار غلام ایک ہاتھ میں جام اور ایک ہاتھ میں پیالہ پیالے میں کھانا اور جام میں مشروب ہر مشروب کا رنگ خوشبو ذائقہ الگ اور ہر کھانے کا رنگ خوشبو ذائقہ اور اس کی قسم الگ اب وہ یہ پریشان نہیں ہوگا جو ڈھیر پیتا تھا کھاتا نہیں جاؤنا جو ڈھیر کھاتا تو پیتا نہیں جاؤنا پھر آدمی پریشان ہوتا ہے نا ہمارا راجہ میر سلطان تھے بڑے مزاحیہ تھے زمیندار بھی بڑے تھے اور تبلیغ میں بھی بڑے تھے اور بڑے صفا ذرافت بہت تھی تو کوئٹہ میں اکرام بہت ہوتا ہے کھانا آیا بڑا دمبے پلے ہوتے ویڈیو رونا جب وہ کھانا اٹھ جائے تو ان کی انہوں نے ہائے انہوں نے ہائے کی تو عامر تو طاہر مڈل تھا وہ سامنے میں ان کا راجا صاحب کیوں آیا کہ اچھا، اے بچ کے کیوں پہ آ جانا ہے ہائے اے بچ کے کیوں پہ آ جانا جو کھا لیا ہے اس پہ شکر بچیا کیوں ہیں لیکن بے بس اب کیا کرو گے ایک قوم آئی ہے دنیا میں تاتاری جب وہ پیٹ بھر جاتا تھا نا تو باہر جا کے حلق میں انگلی ڈال کے نا الٹی کر دیتے پھر آ کے کھانا شروع کر دیتے ایسے بدبختے تھے اور پھر جب وہ زیادہ کھا لیتے تھے اب شراب پینی ہے تو یہ میں آپ کو بڑا ہوا بتا رہا ہوں اسے لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں تو دو آدمی اس کے ہاتھ یوں کھینچتے تاکہ سینہ یوں کھل جائے اور کوئی ٹانگ کھینچتے تاکہ تھوڑا دم میدا کھل گیا پانچواں آدمی اس کے منہ میں شراب ڈالتا تھا تو اس کھائے کا کیا مزہ اس پیے کا کیا مزہ تو اللہ تعالیٰ اسی ہزار پیالے ہیں اور اسی ہزار مشروب ہیں ہر لکما کھائے گا اس کی لذت پہلے سے زیادہ ہر گھونٹ پیئے گا اس کی لذت پہلے سے زیادہ یہ اتنی لذت بڑھتے بڑھتے آخری لکمے پر لذت کی انتہا ہوگی آخری گھونٹ پر لذت کی انتہا ہوگی نہ وہ کھانے سے تھکے گا نہ لذت میں کمی آئے گی یہ میں آپ کو ادنا درجہ بتا رہا ہوں تو اعلیٰ درجہ فردوس ہے فردوس جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اللہ کا نبی کہتا میں گرنٹر تین کام کرو فصل من من من پھر ان تین کو ایک میں تین سو ساٹھ تین میں تین ایک میں اختصار سے اختصار سے اختصار تین سو ساٹھ تین میں تین ایک میں میرے نبی نے کہا احسن الى من الیک جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کر فرما رہے ہیں علامہ طبی حیات الحیوان جنہوں نے لکھی ہے ان کا شعر ہے کہ اپنے اخلاق بلند کر اپنے اپنے اخلاق بلند کر مشق کا نافا تھا نا نافا بہت سو نے نہیں دیکھا ہوگا اتنا سا ہوتا ہے اس کو کھول دو نا تو سارے کمرے میں خوشبو پھیل جاتی لہو کو اللہ خوشبودار بناتا ہے ہرن کا لہو جمع ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں اگر تو اخلاق اچھے کرے گا تو تو مشک کا ٹیلا بن جائے گا ٹیلا تیری خوشبو سارے عالم میں پھیلے گی عطر خان پھر کیا کر وہ اخلاق کیسے بنا فسط صدیقہ کا ان صداقتا دوست سے دوستی نبھا دوست سے دوستی نبھا ادوکی فعیز یہاں قرآن کی آیت کو اتنے خوبصورت طریقے میں فٹ کیا ہے کہ تعریف کے کلمات بھی نہیں ملتے کہ تعریف کیسے کروں فد فا ادوکا بلتی ہی احسن پھر کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ حَمِيمٌ یہ چونکہ یہ کام مشکل ہے نا یہ کام مشکل ہے ادفع باللتی ہی احسن کام مشکل ہے مشکل کام کے لیے آدمی چاہتا ہے نتیجہ جلدی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی فَإِذَا الَّذِي یہ ایزا کون سا ہے بھائی ہاں؟ ایک ایزا ہوتا ہے ہاں یہ کون سا بھائی مفاجاتیہ فجایا فجایا بھی کہتے ہیں مفاجات اس ادا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد والی بات فوراً پیش آئے گی فوراً وجود میں آئے گی انتظار نہیں کرنا پڑے گا احسن تو کر جا کڑوا گھونٹ پی جا برائی کرنے والے کی اچھائی کر گالی دینے والے کو دعا دے آنکھیں دکھانے والے کو پھول پیش کر غیبت کرنے والے کی تعریف کر ٹانگیں کھینچنے والے کے اوپر اٹھا تو جب تو یہ کرے گا تو بات بڑی کڑوی اور اوکھی ہے لیکن تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا فعیدہ یہ تسلی کے لیے لفظ لایا گیا کہ فوراً فوراً بہت جلدی تیرا بڑے سے بڑا دشمن بھی تیرا گرم جوش دوست بن جائے گا اللہ نے خوشخبری سنائی تو تو یہ آخری شکشے ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَابَةٌ كَأَنَّهُ وَلِّيٌ حَمِيمٌ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا احسن الى من اساء الی جو برا کرو اس سے اچھا کرو پھر آپ نے کہا ساری زندگی کے روزے دار ساری زندگی کے تحجد گزار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا ساری زندگی روزہ رکھنا کوئی آسان کام ساری زندگی تحجد پڑھنا کوئی آسان کام ہے ساری زندگی کی تحجد سے مراد وہ آخری رات کے نفل نہیں ساری رات القائم باللہ دونوں پر الف لام ہے ساری رات جاگا ساری زندگی روزے رکھے دو روزے چھوڑ کر اچھے اخلاق والا اس سے بھی آگے گزر جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب نمازیں لمبی پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ نہیں نہیں پڑھ تو سے اتنی لمبی نہیں ما انزلنا کل قرآن علی تشقا ہاں؟ یہ جو تشخا ہے نا اس کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اب لمبی لمبی رکاتے پڑھ کر اپنے پاؤں زخمی کر لیں اور ورم پڑ جائیں اعتدال کی نماز پڑھ جب اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا جس کے لیے پیدا ہی ہوئے جس کے لیے آئے گئے جس کے لیے بھیجے گئے تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں نہیں فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اے میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آہیں بھرتا بھرتا تو خود ہی مر جائے لعلك باخ نفسك الا يكونوا مؤمنين لعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا تو کیوں دکھ کرتا ہے ان کے ایمان نہ لانے کا من کفر فلا يحزن کا کفر لستا علیہم بے ما انت علیہم بجبار یہ ساری جو آیات ہیں نا یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ مجھے پتہ تیرا سینہ گھٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا غم تو کر پر اتنا نہ کر کہ خود ہی ہلاک ہو جائے سب سے اعلیٰ کام ہے دعوت اللہ نے اس میں بھی کہا اعتدال اور عبادات میں سب سے بڑی عبادت ہے نماز اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا اعتدال اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں بلندی دکھائی تو اللہ نے شاباش دی خلق عظیم واہ میرے نبی تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں اور سات قسمیں اٹھائیں نون والقلم وما یسترون قلم کی قسم اٹھائی جو سب سے طاقتور مخلوق ہے جو علم کو پابند کر لے سب سے طاقتور وہ چیز ہے جو علم کو پابند کر لے قلم مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی اے میرے نبی تیرے اخلاق بڑے علی شان ہیں تو اس میں شاباش دیکھا شاباش اور زیادہ کر اور زیادہ کر وہ نہیں کہا بھائی تھوڑی آنکھ بھی دکھائی کر تھوڑا جا نا کوڑا ہوتے بھی ویکیا کر نہیں نہیں کر ٹھیک کر رہے ہو اور زیادہ کرو اور زیادہ کرو بلکہ اللہ کا بلکہ اللہ کا فبی من اللہ لنت لہم یہ بھی میرا ہی کرم ہوا کہ تو نرم ہو گیا خود اللہ نے تعریف کی اخلاق کی ان کا لالا خلوکن عظیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا وقف جناحک للمؤمنین اے میرے نبی بچھ جا ایمان والوں کے آگے کمال نہیں ہو گیا تو میرے عزیزو میرے بھائیو بہنوں اخلاق کی بلندیاں انسانی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں تمہارے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہ ہو تمہارے اخلاق عالی ہوں تو تم اللہ کے ان دربار میں پڑھے لکھے ہو اخلاق بگڑے ہوئے تو یہ ڈگریاں وہاں کام نہیں آئیں گی اور پھر ایک ایک اور اور غور کرو جو اخلاق میں سب سے ادنا درجے پر پہنچتا ہے ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے آپ سے پوچھا گیا ائل الاسلام افضل یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا منسلس سب سے افضل اسلام ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے تمہاری عزت محفوظ رہے یہ اخلاق میں سب سے نچلا درجہ ہے کہ مولوی اویس کی میں غیبت نہ کروں میں ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤں میں پیٹ پیچھے ان کی برائی نہ کروں یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ نہیں ان کی عزت ان کی جان میرے شر سے محفوظ ہو جائے یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے اگر یہ میرے قابو میں آ جائے ہیں تو میں ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان بن چکا ہوں میرا نبی کہہ رہا ہے افضل المؤمنین افضل المسلمین سب سے افضل مومن سب سے افضل مسلم وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچائے جب ادنا درجے پر میں کامل بنا تو اعلیٰ درجے پر کہاں پہنچوں گا تو ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو اللہ کے نبی نے فرمایا کادل حلیم ان یکون نبیا اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے ہوئے ہوئے ہوئے کیا تعبیر ہے کوئی نبی بن سکتا ہے تعبیر دیکھو کاد الحلیم ان یکون نبی اچھے اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے کیا مطلب کہ وہ نبی نہیں بن سکتا باقی ہر شے اس کے اندر مکمل ہو جاتا تو میرے یہ بچے ہو یا بچیوں لڑکے ہو یا لڑکیوں آج ان کو سند ملی ہے کل ان کی شادیاں ہو جائیں گی وہاں کوئی سند نہیں دیکھتا وہاں بول دیکھے جاتے ہیں وہاں اخلاق دیکھے جاتے ہیں انسان معاشرے میں جو مقام بناتا ہے وہ اپنے علم سے نہیں اپنے اخلاق سے بناتا ہے اپنی صفات سے بناتا ہے اپنے کردار سے بناتا ہے اور کردار کو مکمل کرنے والی جو چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہیں حضرت عمر کا فرمان ہے اے لوگوں تمہیں کسی کا تحجد میں رونا دھوکے میں نہ ڈالے الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی ہی اے لوگوں کسی مرد عورت کو تحجد میں روتا تڑپڑا دے کر دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ پہنچا ہوا ہے اور پہنچی ہوئی ہے بے شک بہت بڑا عمل ہے لیکن سنو ان الرجل الرجل کامل انسان کامل مرد کامل عورت کون ہے من ادل امانت تمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان ایمان والا مرد عورت وہ ہے جو امانت کو ادا کرے اور ہاتھ اور زبان سے اوروں کو تکلیف نہ پہنچے ایک صحابیہ ایک ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے رات کی تہجد گزار ہے دن کی روزے دار ہے لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے پڑوسیوں سے لڑتی رہتی تو آپ نے کہا خیر جہنم میں جائے گی کوئی بھلائی نہیں اس میں دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے فرض پورے کرتی ہے نفلی عبادت کوئی نہیں لیکن اس کا بول بڑا میٹھا ہے آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی تو یہ اردو کا محاورہ ہے میٹھے بول میں جادو ہے ان من البیان لسحرا یہ اسی کی تعبیر ہے جو حدیث پاک میں آتا ہے میٹھے بول میں جادو ہے ان من البیان لسحرا کلام بھی ایک جادو ہے میٹھا کلام خوبصورت گفتگو اور توازو اور آجزی یہ وہ اخلاق ہیں جس سے کسی بھی بچے اور بچی مرد اور عورت عالم اور عالمہ کی شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے اگر یہ نہیں ہوں گے تو پڑا پڑایا اور لے کے چلے جائیں گے اس کی غیبت کی اس کی برائی کی اس سے بدتمیزی کی اس پر زیادتی کی یہ نمازیں لے گیا یہ درس لے گیا یہ حدیث لے گیا یہ تفسیر لے گیا یہ روزے لے گیا یہ نفل لے گیا اور یہ خالی کھڑا رہے گا تو یہ مکمل دین بنتا ہے جو بندے سے شروع ہوتا ہے اور جا کر اخلاق پہ جا کر تو اس کی تکمیل ہوتی ہے یہ لمبا سفر ہے اس کو ساری زندگی سیکھنا ہے ڈگری کا صنعت کا مل جانا کوئی انتہا نہیں ابتدا ہے ابتدا ہے اور ہم سب اس کے بعد کے مقلف ہیں آپ بہت سمجھ میں باہر سے بھی آیا ہوا ہے طلبہ بھی ہیں طالبات بھی ہیں معلم بھی ہیں معلمات بھی ہیں علم کی نسبت سے بھی ہیں دین کی نسبت سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی ضرورت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کے ہم اس پورے دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بنے اور جس میں چونکہ عبادات کی کمی میری ذات تک ہے لیکن اخلاق کی کمی اوروں کو نقصان پہنچا فرض کرو میں تہجد نہیں پڑھتا ہوں تو یہ میری ذات کی کمی ہے نا لیکن اگر میرے اخلاق برے ہیں تو میں اس کو بھی تکلیف دوں گا اس کو بھی تکلیف دوں گا وہ بھی مجھ سے زخمی ہوگا وہ بھی مجھ سے زخمی ہوگا یہ اس میں بڑی مصیبت ہے برے اخلاق چھپتے نہیں اچھے اخلاق چھپتے نہیں تو اپنے ایمان کو مکمل کرو اپنے علم کو مکمل کرو مکارے میں اخلاق کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر دے گا اوروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے گا اور یہ ساری زندگی سفر کو کرنا ہے ساری زندگی اللہ سے مانگنا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کہیں اس جا کے یہ رکتا نہیں او اموبا ساری زندگی بھی لگ جائے تو کوئی اس میں وہ زیادہ نہیں ہے تھوڑی ہے تو ان ساری صفات کے ساتھ جو سفر کرے گا پھر ڈرے گا پھر مانگے گا پھر اپنی نیکیوں پر بھی روئے گا اور خطاؤں پر بھی روئے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ہدایت کا روشنی کا دروازہ کھولے گا جب آدمی تھوڑا سا نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے تو جیسے پیسے کا ایک تکبر پیدا ہوتا ہے تو ایسے نیکیوں کا بھی ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے پھر اوروں پہ تنقید شروع ہو جاتی اوروں کی برائی شروع ہو جاتی اوروں پہ تبصرہ شروع ہو جاتا ہے اس وقت اپنی زبان کو تالا لگانا ہے تالا لگانا ہے نیک لوگوں کو شیطان کبھی شراب کی دعوت نہیں دے گا کیا وہ چل کے شراب پیئیں کبھی بھول کر بھی کسی نیک آدمی کو اللہ کے فضل سے یہ خیال نہیں آتا کہ میں شراب پی لوں میں جوا کھیلوں لیکن غیبت روز ہوتی ہے مسجد میں بیٹھ کے ہوتی ہے گھر میں ہوتی ہے دسترخوان پہ ہوتی تبلیغ میں ہوتی مدرسے میں ہوتی جو اس سے بھی شدید سنگین جرم ہے تو اسے پتا کہ میں ان کو فحاشی میں نہیں پھنسا سکتا وہ تو ہمیں فحاشی کی دعوت ہی نہیں ہوگا وقت ضائع کرنے والی بات فحاشی کے لیے اس کے لیے پاس اور بتھیرے گا ہمیں وہ اس میں پھنساتے جسے ہم نکل نہیں سکتے بزرگ بھی باقی رہتی اور دین بھی چلا جاتا اور شروع کیسے کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے غیبت کہاں سے شروع کرتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہنے کی تو نہیں ہے پر بس کیا کریں کہنے کی کہنا تو نہیں چاہیے اللہ معاف فرمائے یعنی نال اللہ نال بھی اللہ اللہ نال بھی ٹھیکہ کر لیا کہ بھائی تم معافی دے میں غیبت کرنے لگا ادھر بھی ٹھیکہ لڑا لیا تو ادھر بھی گل لڑا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے کہنے کی تو نہیں ہے چل سو چل چل سو چل جب خود ہی کہہ رہے ہو کہنے کی نہیں ہے تو مت کہہ بھائی پی جا سہ جا اندر ہی انہیں دم توڑنے دے ان باتوں کو اگر اپنے دین کو خوبصورت بنانا ہے زبان پہ کب رکھو اس پر تالا لگا کے رکھو اللہ کو بخیل آدمی سے نفرت کبھی بخیل مرد یا عورت کبھی یاری نہیں لگ سکتی ایک بخیل اللہ کو پیارا ہے جو بولنے میں بخل کرتا بولنے میں جو بخل کرتا ہو وہ اللہ کو بہت پیارا ہے ورنہ بخیل سے کوئی یاری نہیں لگ سکتی اللہ تعالیٰ کی سخی سے اللہ کی یاری فاسے کی کیوں نہ ہو بخیل سے یاری نہیں لگ سکتے ہاں جو بولنے میں بخیل ہونا وہ اللہ کا بڑا دوست بن جاتا تو بھائی یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں وہ کیا آپ نے کہا رب مبلغ او عامن سامع ممکن ہے میرے مجھ سے تو عمل ہو نہیں سکا آپ اس کو لے کے عمل کرنے والے بن جاؤ تو آپ کی تو فیل کہنے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی تو فیل مجھے بھی قبول کر لے گا حضرت مانا تاریخ صاحب دامت برکات ہم بیان فرما رہے تھے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچ فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھیے phone number five six seven eight one two three